اللہ ہمارے کسان کا سوچو اور اسی طرح میرے ساتھ میرے ایک اور بھائی اور دوست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یسانی کا خطاب آپ سنے میں ان دونوں پرجوش مقرروں کے درمیان آپ کی خدمت میں دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو اس لحاظ سے کہ میں تھکاوٹ سے چور ہوں اور زیادہ نہیں کر سکتا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں گجرات سے واپس آیا ہوں اور یہاں لاہور میں آپ کے نام حاضری سے پہلے دو جگہ میرا خلاف تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احباب کے علاوہ جو میرے دوست یہاں اور تشریف لائے انہیں ٹھنڈے دن اور دماغ کے ساتھ اس بات پر آگاہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین ہماری مشترکہ بتا یہ کسی کی اشارہ داری نہیں اس لحاظ سے دین کے معاملے میں کوئی تعصب اور حق دھرمی اختیار نہ کرنا چاہیے اس لیے آپ وہ حضرات جو لپتا چینی کے لیے اور کچھ جذبات لے کر تشریف لائے ہیں میں اگر وہ اجازت دے تو ان کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دوں اور ان کے سامنے دو تین باتیں انتہائی احترام محبت اور پیار سے رکھوں اور پھر ان سے یہ درخواست کروں کہ آپ گھر جا کر ٹھنڈے دل ٹھنڈے دماغ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کر کہ کہنے والا کون تھا اور اسٹیج کس کا تھا اور اس بات کو دل میں رکھ کر کہ دین ہت گرمی اور تعصب سے روکتا اور شہد و فراست کی دعوت دیتا غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ دین کا اس سے صرف ہماری دنیا کا مفاد ہی وابستہ نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے وابستہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو درست انداز سے نہ سمجھا تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور ہم جتنے بیٹی کے کام کرتے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ چاہے حج ہو چاہے نکاح چاہے صدقہ ہو چاہے خیرات نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی سواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی حاصل نہ ہو سکے اس لیے کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کام بھی کرے اور ہمیں بھی نہ ملے محنت بھی کرے اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ بھی حاصل نہ ہو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اور بارش مند آدمی ایسی بات سوچنے کا روادار نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے بنوانا ہمارا کام نہیں ہے سننے کے لیے تشریف لائے ہو اور جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سن لے بات اگر اچھی لگے مان لے نہ اچھی لگے نہ رہے اگر بات ان کے دل کو دستک دے اور ان کے زمین کو جھنجھوڑے تو اپنے عالم سے اپنے مولوی سے سوال کر کے پوچھے تسلی اور تسلی کرے اور اس وقت تک بات کو ترک نہ کرے جب تک کہ پورا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ان مختصر کی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین نہ میری وراثت ہے نہ تیری اس کو نہ میرے باپ دادا نے پیش کیا ہے نہ تیرے باپ دادا نے یہ نہ میری تعبیر ہے نہ کسی اور کی دین تو نام ہے رب کے قرآن کا اور مریضے والے کے کا اس بات کو یا تو ہم یہ کہیں کہ دین اللہ رسول کی بات کا نام نہیں بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے اس پر یا بات کریں اس پر اگر بحث نہیں ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دین صرف اللہ رسول کی بات کا نام ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین کے جس معاملے میں ہمارے یہاں اختلاف ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھیں دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جن کے درمیان واقع ہو وہ لوگ سیادے ہو سمجھدار ہو مند ہو وہ کیا کہتے ہیں آپس میں اختلاف کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی ہے جھگڑا پیدا ہوتا ہے یہ قدرتی بات لیکن جب ذرا معاملہ حملہ بگڑنے لگتا ہے تو سیاحے کہتے ہیں یار کیوں لڑتے ہو کیوں جگڑتے ہو چلو محلے میں کوئی چودھری ہے کہ نہیں بستی میں کوئی بڑا رہتا ہے کہ نہیں شہر میں کوئی ووٹ آدمی موجود ہے کہ نہیں اگر ہے دونوں لے کے اپنے جگہ کو اس کے پاس لے چلو جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا اگر دو پڑوسی اپنی دیوار کو بنانے پر جھگڑ پڑتے ایک کہتا ہے یہ حصہ میرا ہے دوسرا کہتا ہے میرا ہے اب دو ہی صورتیں یا دونوں طرف سے بندوقیں نکل آئے پستولے نکل آئے ریوالور نکل آئے اور ہم کو ماشاء اللہ ضیاء الحق صاحب کی برکت سے بزرگوں کی بات ختم ہو گئی یا کلاپشن کوٹ ہو گئی وہ دکھلائے ایک دوسرے پر فائل کھول دیے جائے یہ تو ضرور ہوگا جب مر جائیں گے جب زخمی ہو جائیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جھگڑا ختم جھگڑا پھر بھی باقی ہے اگر کوئی زیادہ بچے باتیں دوسرے کو کچھ زیادہ زخمی ہو جائے یہ تو ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بندے مار کر آپ اس کو نقشہ بنوا لیں جگہ پھر بھی باقی رہے گا اور جس کے دونوں بندے وہ کہیں گے اچھا ہم کو بھی جب موقع ملے گا بدلا لے لیں کیوں کہ وجہ نظام سبب میں اختلاف باقی ہے اور جب تک سبب میں اختلاف باقی ہے جتنی ہی چاہے لڑائی ہو جائے اختلاف ختم ہو سکتا ایسے عالم نے اگر کچھ سیاح اصل مند زیر ذہین سمجھ آتے ہو وہ کیا کہیں گے کہنے مرو گے زخمی ہو گے لوگوں کو تماشا دکھاؤ گے لوگ کہیں گے ہم سارے ہوتے لڑتے ہیں دونوں پر لوگ کلو الفاظ استعمال گے عقل کی بات کرو دونوں محلے کے کسی پلیچوری کے پاس چلے چلو جو محلے کا بڑا سمجھدار ایماندار دیندار عقل میں آدمی ہے اس کے پاس جا کے اس کے ساتھ ہی اپنا مسئلہ رکھو اس کو کہو ہمارے دنیا یہ اختلاف ہو گیا ہے تو ہمارا مسئلہ حل کر دے وہ عقل مند دانش میں آدمی اگر وہ لے کے جاتی تو وہ کیا کہے گا گا میں ڈالے گا جو فیصلہ میں کروں گا وہ بنے گا اور جو نہیں بنے گا ان کا ہوتا بنے بنا جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے وہ لکھوا دیتا دونوں فریق لکھ کے دینے تھے دونوں کی بات سن کر جس کو ہاتھ سمجھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر کرے نتیجہ کیا ہوتا چاہے ان کو تکلیف ہی پہنچے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے یہ ساری دنیا کے اکل مندوں کا دستور ہے اور اگر اس دستور پہ عمل نہ کیا جائے تو دنیا کی کسی گلی کسی محلے کسی قصبے کسی بستی کسی شہر اور کسی ملک میں عمل اگر اللہ کا قرآن تعریف نبی کی بات تعین کرے اس کو مان لو اللہ کے قرآن سے تعین نہیں ہوتی محمد کے پرواز سے تعین نہیں ہوتی اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا صلی اللہ متعلق لڑائی کی بات جھگڑا تو وہ کرے کے پاس کوئی بڑا موجود کیا کہتے ہیں کسی کے گھر قیامت آ جائے خدا نہ کرے ان کا بڑا بن جائے چھوٹے رہ جائے آپس میں لڑتے ہیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں رہا یہ کہتے ہیں کہتے ہیں ان کا بڑا کوئی اور اللہ کے بندہ جن کا بڑا سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں کہ آلہ اور ساغر نہیں ہوں میں آدمی کتنی دیر تک برداشت کرے ہر روپیہ برداشت کرنے کا اگر ایسے برداشت کرنا بھی بڑے سوال کی بات ہے میرے ایسا آدمی گالی سن کے بھی یہی رہتا ہے کہ کتنے سیری ہے تیرے لب کے رکھی گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا مار کام جی جیسا آدمی گاڑی دن کی سبند آلے ہاں اندر لف سب لب سے و لے نہ بل ہے لم سل ہم سے وو جب لو جی ہوا سن لے سننے والا جو تھا جو کام کاٹے گا ہم اس کا کام کاٹتے ہیں جو آپ کاٹے گا ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم جو جی چاہے کر لو جتنی جی چاہے گالیاں دے دو ہم سن کے تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے کہ شاید ہمارے ناما یا مال میں تمہاری گالیاں ہی ہماری نجات کا بن جاؤ تم اپنی بات کرو ہمیں کل کروا نہیں لیکن ایک بات سن لو گالی دینے سے مسئلہ کبھی حل کبھی دینے سے ضروری ابھی پوری ہو جائے گی بندے کی بات کبھی سال ہو گئے سے پوری ابھی میں یہاں آیا تھکا ہوا تھا ایمانداری کی بات ہے میں صرف حاضری لگوانے آیا مجھے میرے بھائی نے پمپلٹ دکھانا شروع کر دیا پمپلٹ چھاپا ہوا تالے لینے تالے لینے کی کیا بات ہے گاڑی دینا الزام دینا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے یہ کوئی بڑا کام ہے یہ سی بات زبان کی حد کی کی تک آپ کی معمولی کی جمت جو جس کو جی چاہے بنا لیکن ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی سارے مونے سے بات نہ کرو پرانے بنی سے بات کرو دیکھی بات لکھا ہے کہ یہ ملاج نہیں مانتے نہیں مناتے آج یہ راج کا جلسہ کم کرے تو بات کروں یہ کیا بات ہیں اس سے کیا بات ہے میں کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتا ہوں بات صحیح ہے میں آپ کی خدمت میں چیلنج نہیں کوئی بازی نہیں ایک بات کہہ جاتا ہوں یہاں موجود ہے میرے ساتھی جی میں بھی لاہور میں رہتا ہوں میں کہتا ہوں بات دو ہلکی ہے تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے میں بھی کہتا ہوں نہیں ملاتے میں بھی کہتا ہوں میں تم کہتے ہو یہ گناہ کی بات ہے نہ منانا یہی ہے بات میں کہتا ہوں اگر یہ نہ منانا گناہ کی بات ہے تو محمد نے کیوں نہیں منایا محمد کے نے کو نہیں منایا صلی اللہ بات ہو جاتی ہے اب اس کا جواب گالی سے نہیں دلیل سے اس کا جواب گالی سے نہیں میں پوچھتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں کس کو کہتے ہیں ادرا حضور کے یوم یوم اور ایک کیا کیسے بہت سارا کر کرنا میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا یہ ہم کو دعائیں دو قاتل بنا دیا ہم کو یہ میلاد کا نام بھی ہم نے تمہیں سکھایا ہے تم نے کو دس برس پہلے تک اس کا نام بارہ وفا رکھا ہوا تھا کہ نہیں اور کوئی شکایت داری والا تمہیں معلوم ہے یاد نہیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے اس جلوس کو عید میلاد کا جلوس نہیں کہتے بارہ یہی شروع کیا نا اب اس کا جواب نہیں دیا اس کا جواب آج تک نہیں دیا نام بدل لیا نام ہندوستانی یہ کام آسان کر دیا ہے سمجھتا ہوں لا جو نبی کے حکم سے آ جانے کے بعد کسی مومن کو یہ گنجائش باتی نہیں رہتی کہ کوئی کام کرے تو کسی کو سرور کائنات کو اس سے محبت خود کو سرور کائنات جس کے عثمان آنکھوں سے آنسو کو پوچھ لو سر کو اٹھاؤ ہٹاؤ آج اتنی بڑی شہادت سے محروم ہو گیا فرمایا عثمان تجھ کو کیا پتا کہ تیرا آقا تجھ پہ کتنا راضی کعبے کا رب گوا اگر محمد کی چالیس بیٹیاں ہوتی جگہ بار دیگرے تجھ کو دیتا جاتا انکار نہ کرتا وہ عثمان اپنے دادا نبی کے بعد حکمران ہوا کہ نہیں اس کی زندگی میں یہ دن کبھی آیا کہ گیارہ مرتبہ تم ایک مرتبہ اس گیارہ سے یہ نہ کہہ دینا گیارہویں ثابت ہو گئی ایک مرتبہ کا تم بتلا دو ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اب کوئی یہ لڑائی کی بات ہے یہ جھگڑے کی بات ہے ایک مرتبہ پھر تو الزرا کا شوہر حسنین کا باپ نبی کی مسجد خلافت میں بیٹھا چار مرتبہ اس کے زمانے میں نبی کا دلا بتایا ایک مرتبہ مولوی کو دلیل بھی ملی تو کہا جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کہا کس نے بنایا نبی نے نبی کے یار غار نے نبی کے وزیر فاروق نے نبی کے داماد عثمان رین نے نبی کے داماد فاطمہ کے شوہر علی حیدر نے رضوان اللہ علیہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا صاحب کو نلو نل حاجری نملن انسان ولدین تباؤ ہم بے سات رضی اللہ و رضو اور جن پہ رب راضی ہوا ان سے دلیل دلیل نہیں پکا دے نبی کا دل رہا کس نے ابو لوگ ہے سن لے دلیل تیری یہی ہے کہ ابو صاحب نے بنایا اب ابو صاحب جنہوں نے نہیں بنایا ان جل پر مکاف کرنے والے نے کہا رضی اللہ ہو ہر ہو اور جس نے تیرے بکول بنایا اس کو رب نے کہا تب بٹ یبا ابھی لہ بن بند میں بال ہوں وبا کسب سیفنا نارن کا لہب وم رات ہوں ہم بالکل ی حبل المسد کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آسمان والے کی لڑت ابو لاب پہ نازل ہوتی رہے کچھ کو دلیل کے لیے ملا تو کون بس ایک نگاہ پہ کہہ رہا ہے فیصلہ اور ہمارے شہر شیخ الاسلام مولانا امرت سری رحمت اللہ علیہ بہت کثرت سے یہ پڑا کرتے تھے بندہ پرور منتقی کرنا خدا کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر اپنی جفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو خدا کی بات کر تمہیں کس بات کرے میں اس ٹاؤن شپ میں جو لاہور کا حصہ ہے یہ بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں دن بیس دن تیس دن مہینہ دو مہینے دس مہینے ایک برس دس برس گیارہ برس بارہویں میں ڈبی جاتی ہے بارہ برس لے لو ساری کائنات رکھے لو نبی سے دکھا دو نبی کے چاروں یاروں سے دکھا دو الگ کریں گے جلوس الگ نکالے گے اگر نہیں ہے تو سن لو اس پر بھی سن لو کہتے کیا کہتے ہیں نہیں نکالا نہیں کوئی بات ہے تو اچھی ہے کوئی بری بات تو نہیں چلو نہ ہی نکالا صحیح میرے بھائیوں میری بات کو دل میں لے کے جانا میرا پھر ایک سوال لو مجھے یہ بتلاؤ کہ دین رحمت کائنات پہ مکمل ہوا کہ نہیں تم کہتے ہو گیا میں کہتا ہوں اگر ہو گیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہو گیا ایک اچھی بات کا دین میں ذکر ہی نہیں آیا نہیں سمجھ آئی بات تو یا یہ کہو کھل کے کہ دین نبی پہ مکمل دین نبی پہ مکمل نہیں ہوا میں یہ مکمل کی بات بھی تمہیں سمجھا دوں آج اور وہ کیا بات ہے سیدھی سیری بات ہے مکمل کس کو کہتے ہیں مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں یہ پیالہ لبا لب بھرا ہوا ہے مکمل طور پر کون سا پیالہ وہ پیالہ جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش بولو اور وہ پیالہ جس میں پانی بھرا ہو لیکن اس میں چند کترے پانی کے اور پڑ سکتے ہو اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں ایک کچرا بھی ڈلنے کی گنجائش باقی نہ اب قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے الم اکمل تو لکم دی نکم محکم تو نعمتی مرضی تو لاکم الاسلام دینا میرے حبیب میں نے دین تیری زندگی میں مکمل تیری زندگی میں مکمل بولو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا اب مکمل کا معنی کیا ہے مکمل کا معنی یہ ہے کچھ مسئلے تو بیان ہو گئے کچھ باقی رہ گئے یہی مانا ہے اگر تو یہ مانا ہے تو پھر مجھے بتلاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کیسے ہو گیا پھر وہ کیوں جھوٹا اس نے بھی تو یہی کہا ہے کہ کچھ مسئلے حضور نے بیان کر دیے کچھ باقی رہ گئے تھے جو میں نے میں نے میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے تمہارا یہ عقیدہ ہو لیکن میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح کہ بھولے پن میں کہیں تم نے بھی تو یہی عقیدہ نہیں رکھا ہوا ہو یہ کون اچھا ہے دین کا ہے لیکن نبی کے زمانے میں یہ کام اترا نہ قرآن میں اترا نہ محمد کے فرمانوں کا ہے دین کا ہے بولو ہے دین کا پھر مطلب یہ ہے یہ دین کی بات نبی کے بعد پتا چلا کہ پہلے پہلے پتا چلتا تو قرآن میں ہوتی یا نبی کے پرمر ہوتی بعد میں پتا چلا مطلب یہ ہے کہ یہ بات دین میں بعد میں آئی یہ بات دین میں بعد میں آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھی کس نے آگے دین کو مکمل کیا تو پہلے دین مکمل سمجھ آئیے بات ذرا پوچھو تو صحیح آپ نے بہت دیکھا کہ اگر یہ بات دین کی تو نبی نے کیوں نہیں بتلائی قرآن میں کیوں نہیں آئی اگر دین مکمل ہو گیا تو بعد میں یہ وہی کس نازل ہوئی ہے کس نے بیان کی ہے اور اسی کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کا کی امریکہ حاضر ماں نہیں ہو فہوا رقم جس نے ہمارے دیر نام لے کر اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا جس سے حاملہ کے لال کی مور نہیں لگی ہوئی وہ دین کی بات نہیں وہ شیطان کی بات ہے اس کی مثال چھوٹی سی ٹاؤن شپ کے لوگوں تم سیدھے سارے لوگ ایک سیدھی ساری تمہیں مثال دیتا ہوں ایک آدمی سبزی خریدنے کے لیے یا اس بھائی سے کباب خریدنے کے لیے جاتا ہے ایک اتنا لمبا بڑکا بڑے خوبصورت رنگوں کا ہمارے کی طرف بڑا اگلا آرٹ پیپر اگلا رنگ اس پہ چھپے ہوئے سارے پنڈ کے مورمیوں کی اس پہ بورے لگی ہوئی وہ جا کے کہتا ہے لے یہ وقتہ لے لے دو کماؤ دے دے اور کیا کہے گا کبابوں والا کہے گا یا پاگل ہے یا جیل ساز ہے یا پاگل ہے یا اس کا میسم کی حالت کیا ہے کہتا دیکھ یہ پانچ روپے کے نوٹ میں تو دس کرا دیتے ہو میں اتنا بڑا کارن دے کے دو بھی دے یہ اس سے اچھا ہے اس کا رنگ خوبصورت اس کی چھپائی اچھی اس کا کاغذ اچھا وہ کیا جواب میں دے گا بیوقوف کاغذ نہیں چلتا حکومت کی مور چلتی ہے کاغذ نہیں چلتا حکومت کی اور اللہ کے بندوں دو کروڑ تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے کاغذ سے نہ خریدے جائے اور تم نے چکت کو اپنے خود سات کا بنا کی اگلوں سے چاہ کے خرید لیا جائے مطلب پاکستان میں اثر یہ جو بغیر جوتے کھایا گیا اس کی روح کے بغیر دنیا کے اندر سکہ دھونے کا نہیں کر سکتا اور سمجھ آ رہی ہے ٹاؤنشپ کے لوگوں کے لیے اس حکمران کی روح کے بغیر دل کے اندر سکہ کیسے چلا لیا ہے بات سنی ہے یا کہو کہ سروے کائنات کے مہر کی کوئی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو عاشق بھی کہلاتے ہیں پھر دیکھو ہمارا عشق سن لو آج ہمارے مطلب کی بات آخری بات کہتا ہوں دعوے تم کرتے ہو اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ شور نہیں بچاتے وہ چھپا چرخا دیا چلا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول بجا ہمارا پیار اس طرح کیا ایسا بھی کہا ایک آدمی اسی طرح بھی عشق کو ہے ایک خاتون رہی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ شریف جاری اس نے دیکھا بابے کی گلا میں کرشک ہو گیا دیکھا تم پہلے میں نے کچھ زیادہ خوبصورت عورت اور نے کہا اچھا اس نے کہا میرے پیچھے تو میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ہے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اندر زور سے تھپڑ مارا اس نے کہا اگر عشق کا جاؤ میں سچا ہوتا تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا کا رہا کرتا اور ہم سے سنو عشق ہم نے اس سے عشق لگایا ہے ہم نے اس کو اپنے جی میں بسایا ہے کہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے کہ وہاں سنا من قلم پر تو ہے نہیں وہاں اجمانہ من قلم پلے میں ساؤ خلقتا میں من کل کا خلقتا کما پچاڑوں کہ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور تجھ سے حسین وجود کسی ماں نے کبھی جس نے اس کو دیکھا ہے اب وہ تیری لٹوں پہ عاشق کیسے ہو جائے ہر لٹے بھی نہیں مجھے ایک دفعہ ہے یہ موجود اللہ خرچی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے یہ دیکھو خود کلاڑی اٹھا کے لایا ہے بیٹے کو بندوق لے کے آیا ہے اور منو انعام آدمی کا شکل یہ مجھے ایک دفعہ لے گیا ہے کہ میزا ریلو رہا صاحب میں نے کہا ہم کو کہاں نصیب ہی نہیں ہوا کہ ہم جا رہے ہیں راستے میں آئے دیکھا ایک پیر ٹینڈ کروائے بیٹھا ہے اوپر بڑا پگڑ بیٹھا ہوا اور کوال کہہ رہا ہے میرے پیر دیا چھلے ہی چھلے اور میں نے کہا پیر نے تو ٹینڈ کروائی ہے یہ سلفوں کا کسی کا جا ایسا اللہ کرو کہ اللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کہا کیا انسان نے گر پنجابی میں کہہ رہے ہیں اور کہنے گا یہ کہہ رہے ہیں میرے پیر بھی سلتے بلکہ تھلے ہی تھلے اب یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات ہے ہمیں یہ فلسفہ سمجھ ہمیں نہیں آتا یہ سمجھ اب بات سیری سادی ہے ہم نے تو رحمت کائنات کا چہرہ ایک نور دیکھا اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کے دیکھنے کی حسرت باقی اور میں عموماً کہا کرتا ہوں میں عموماً کہا کرتا ہوں اسی باقی لوگ ہیں ماڑے لوگ ماڑے آدمی ہم نے ایک ہی سے جی لگایا ہم نے ایک ہی سے جی اور اس کی محبت اتنی ہمارے دل میں بس گئی ہے کہ اب چھوٹے سے دل کے اندر کوئی دوسرے کے لیے جگہ باقی دل چھوٹا تھا اور یہ سارے کا سارا آمنا کے لال کی محبت سے اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا کچرا بھی ڈلنے کی گنجائش ہے تمہارا دل ماشاء اللہ گجرات کے بٹھل جتنا ہے جس میں ان کی بھی محبت ہے اور چوڑے شریف سے لے کر یسور شریف تک سب کی محبت بھری ہوئی ہے تمہارا دن بڑا ہے ہم تو اس کو برا نہیں کرتے ہم برا ہمیں نہ خدا کا دیں گے کسی کو راضی نہ لیکن تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس میں لیکن میں میں اپنے کائنات کے تاجدار کی توہین سمجھتا ہوں کہ جس جی میں وہ بستا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بسا لوں میرا یہ دل گوارا میں اس پریشانی کو اپنے رب کے سجدے کے سوا کسی دوسرے کے سجدے سے سجانا جائز نہ سمجھا کہ اس سے میرے رب کی توحید کی توہین ہوتی ہے اسی طرح میں نے اپنے دل کی محبت میں نبی کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا چاہا اس لیے کہ اس سے محمد کی عظمت کی توہین ہوتی ہے اس لیے میرے سجدوں کا مالک بھی ایک اور میرے دل کی محبتوں کا مالک بھی ایک سجدوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی توحید میں خلل نہ آئے اور دل کی محبتوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی عظمتوں میں شرک نہ آئے لوگوں بات بالکل سیدھی ہے اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا لڑائی جھگڑے یہ علماء کی شان نہیں ہے اور علماء اگر اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنے کلموں کو پولیس کی لاٹیاں بنا لیں تو پھر علماء میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا علماء کو بات کریم کے ساتھ کرنا چاہیے آؤ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے جتنے جھگڑے ہیں ان کو اکٹھا کر لو رب کے قرآن کی بار میں لے چلو محمد کے فرمان کی بار کا میں لے چلو جس کا قرآن ساتھ دے وہ سچا جس کا نبی کا فرمان ساتھ دے وہ اور جو اس میں نہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دین بنا کے منوا سکتی وہ آخر رداوانا الحمد للہ رب اللہ دل انسان ہوں پیالہ اور ساگر نہیں ہوں میں اس بدبخت نے شری عدالت کے اندر ریلویوں کی طرف سے تیس کروں کو لگایا کا نام ادھر ریلویوں کا بھی ہے اس بد نے دوسرا جج ریلوی لگایا ہے جس کا نام شجاعت حسین قادری ہے اور شجاعت حسین اشجاعت علی وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے اندر یہ فتوا دیا اور پاکستان کے سارے اخبار میں یہ فتوا چھپا ہے کہ جس شخص نے مسجد نقوی کے امام کے پیچھے یا کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہ کی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے وہ کعبے ہو گیا ہے اس ظالم نے حق نے اس شخص کو شری عدالت کا جج بنایا ہے ریلویوں کا نمائندہ بنایا ہے دیوبندیوں کو جگ رہا ہے مولانا مفتی شبی کرے بیٹے مولانا تقی عثمانی کو جٹ بنایا کو جماعت اسلامی کے مولانا ملک غلام علی کو جٹ بنایا ہے شیروں کی طرف سے جب تک پتلے عالم کو جٹ بنایا ہے اس ظالم کو اگر اس ملک میں کوئی جماعت نظر نہیں آئی تو وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے کوئی ایک جج جس نے نہ وفاقی عدالت میں نہ شری عدالت میں نہ سپریم کورٹ میں اگر نہیں لگایا تو صرف حدیثوں کا لگایا سر مرچ ہے تو اس کے باوجود تم اس کو مالش کر لے ہو ان شاء اللہ مالش کرنے والے بھی جائیں گے مالش کرنے والے بھی جائیں گے اب کوئی رہ سکتا یہ ہماری حیرت کا تقاضا ہے باقی مرے ہوئے کو مارنا یہ بھی بات نہیں ہے یہ تو مرے ہوئے کی رکھی ہے ہم نے اس کے باپ کی پرواہ نہیں کی تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد سارے لاہور کے اندر جب بڑے بڑے تیس مارکا کرنے چومنے والے گوٹے چومنے والے ہاتھ چومنے والے ملا جب ان کو کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی پورے پاکستان کے اندر بھٹو کے آ جانے کے بعد سب سے پہلے جس نے اس کے خلاف بات کی تھی وہ اللہ کے فضل کے کرم سے یہ بندہ تھا یاد ہے کہ نہیں یاد میرے گھر کو میں یہاں رہتا تھا آگ لگائی گئی تھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی اخبار میں کہا تھا کہ ہم چینی مسجد پہ قبضہ کر کے اس کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے آج بڑے تیس میں آسان بیٹھے جنہوں نے انگلی کا ناخن بھی نہیں کٹوایا وہ بڑے رسم میں بن بیٹھے اور لڑنا رخمتوں کے خلاف یہ حکمت کی بات ہے بہادری کی بات ہے گرے ہوئے کو مارنا یہ کیا بات ہے اور اللہ کے بدل کے سے ہم یہ بات برملا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ضیاء آپ کے خلاف ہے ہوگی رہے گی جب تک اس سالم کا بوریا بستر لپٹا نہیں جاتا ہم چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور باقی یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا پروگرام آ جائے گا ان شاء اللہ مرضی میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے حال ہمارا گواہ ہے مستقبل اس کی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کے بدلو کرم تھے پاکستان میں محمد کے لڑے ہوئے اسلام کے سوا کسی اسلام کو چلنے دیں گے کسی ازم کو چلنے دیں گے مرے ہوئے کا ازم کیا چلنا ہم نے زندوں کا نہیں کرنے دینا ان شاء اللہ جب وہ زندہ تھا تب ہم نے چلنے نہیں دیا تھا اب مرے ہوئے کو چلانا ہے کئی غلط فہمی کا شکار رہے ان نہ خلافی و نسی وہ می لا رب العالمین ہماری زندگی ہماری بکاؤ ہماری جد و جہد ہماری ساری قربانیاں ایک اللہ کے لیے کسی دوسرے کے لیے نہیں اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں کتاب و سنت کے نظام کا نفاذ کر کے رہیں گے انشاءاللہ اور اونچی کہو انشاءاللہ کتاب و سنت کا نفاذ کتاب و سنت کا نفاذ کر کے رہیں گے اور آمریت کا کس طرح گول کوئی ٹوٹی مولوی ہم اس کامل کو بچا سکتا انشاءاللہ شاء اللہ باقی ایک بات ایک دو جاہل بے وقوف چھوٹی اپنے والے کے چوہے کہتے ہیں جی جمہوریت کی بات نہیں کرنی چاہیے تم جا کے خدا میں رہو خلا میں رہو ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہ وہ ملک ہے جو بنا ہی جمہوریت کی وجہ سے پتا ہے کسی کو ملے گی کسی ایڈمنسٹریشن مارشل نے اس کو دیا ہے یا کسی خاندانے کے جھیر میں آیا ہے یا کسی فوج نے اس کو پتا کیا ہے اور دولے شاہ کے چوہے کے مولوی کتنا پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو پوچھو کہ یہ ملک بنا ہی جمہوریت کے ذریعے ہے اگر تم جمہوریت نہیں مانتے تو اپنا بوریا بستر اٹھا کے کسی اور جگہ جا رہے اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں دو چیزوں کے خلاف ہم کتن بات سننا گوارا نہیں کرتے نہ اللہ کے دیے ہوئے اسلام کے خلاف نہ جمہوریت کے خلاف اور اس لیے بھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایسے اسلام ہے اسلام نے کہا ہے کہ لوگوں کو ہر بات کہنے کی آزادی ہو جمہوریت اسی کا نام ہے رہ گئی مذہبی جمہوریت ہم اس کو اپنے پاؤں کے تلے سے بھی زیادہ کم تک سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک جمہوریت کس کا نام ہے لوگوں کو ہر بات کہنے کی آزادی ہو ہمیں اپنا مقصد پھیلانے کی آزادی ہو ہمیں حکومتوں سے تبدیل کرنے کا اختیار ہو کوئی شخص اپنی مثال دن کے طور پر یہاں نہ بچھا سکے اس کا نام جمہوریت ہے اور اسی کے ذریعے پاکستان بنا ہے جو جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے وہ پاکستان کی بھی مخالفت کرتا ہے اسلام کی بھی مخالفت کرتا ہے اور پھر ہم پھر لوگ پاکستان کے اندر اگر کسی دینی جماعت کے دستور کے اندر بائیس سارے جمہوریت کے حق میں لکھے گئے ہیں تو وہ ہمارے اکابر مولانا سید محمد محمود الحلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد اسماعیل سلوی رحمۃ اللہ علیہ جمیت پاکستان کے دستور میں بائیس خبر لکھے کہ ہمارا جمعیت کا دستور جمہوری ہوگا کیونکہ جمہوریت اہل اسلام ہے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مشاور ہے میرے نبی کوئی کام اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اپنے صحابہ سے مشورہ نہ لے لو اگر معصوم نہ سکے بھائی اس کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا باقی کون ہے جو اپنی لاٹھی سے ہم کو حکم بنوائے اس لیے سن لو میں نے ان شاء اللہ حضی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو نئی سیاسی صورت حال سے آگاہ کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں جو بات مولویوں نے چھوٹے دماغوں اور چھوٹے دل کے مولویوں نے جو غلطیاں پھیلا کی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو آسنا بنانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پرسوں دن کیا تاریخ ہے ستائیس پرسوں اتبار ان شاء اللہ جمعیت ہے لگیز پاکستان کے دفتر ترپل لاس روڈ پہ آپ کی دوسری مسجد ان شاء اللہ جہاں بنے گی وہاں نماز مغرب کے بعد ان شاء اللہ نوجوانوں کو علماء کو جنہوں نے جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے اعزاز میں شکریہ کی ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور انشاءاللہ شاء اللہ وہاں میرا مغرب سے لے کر اشاطت طویل خطاب ہوگا اسلام اور جمہوریت کے موضوع پر ان شاء اللہ بول سارے لوگ اس پہ تشریف لائیں اور نوجوان یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو بھی اطلاع دیں ان شاء اللہ عزیز نماز مغرب سے لے کر نماز تک نماز عشاء وہیں ادا کی جائے گی ان شاء اللہ آئندہ ہمارا جلسہ عام ان شاء اللہ عزیز دو مئی کو ریال کوٹ میں پانچ بجے نماز یا ہوگا یہاں سے ہم خطبہ دے کر جماعت کر چلیں گے جو لوگ جانا چاہے وہ بھی تیاری کر لیں انشاءاللہ دوسرا جلسہ عام سیالکوٹ میں دو مئی کو نماز اثر کے بعد پانچ بجے چوک شہیدہ میں ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آج بن رہا پچھلے جمعہ المبارک میں اہل حدیث کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عظیم الشان جلسہ عام کی کامیابی پر جسے رب نے اپنی مہربانی سے کامیابی اور کامرانی سے ہم گرار کیا آپ سب حضرات کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی توحید کے ماننے والوں اور اپنے رسول کے پیروکاروں کے اس اجتماع کو قبول فرماوے